حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ کریم یعنی معزز کون ہے آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ہم اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھ رہے آپ نے فرمایا تو پھر سب سے بڑھ کر کریم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں وہ ان کے والد بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے نہیں پوچھ رہے آپ نے فرمایا پھر تم قبائل عرب کے حسب و دسب کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں اگر دین کو سمجھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو اکسٹھ